عبداللہ بن نبی موسا کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مثال کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے کہا اخد کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وصال کیا تھا لیکن ان کو اس سے مشقت ہوئی جب چاند نظر آیا تو تب صحابہ نے رسول اللہ سے اس چیز کا ذکر کیا آپ نے فرمایا اگر مہینہ مزید لمبا ہوتا تو میں بھی وصال کو لمبا کر دیتا کسی نے کہا آپ خود بھی وصال کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری مانند نہیں ہوں میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے حدیث نمبر اڑتیس سو سترہ مسند احمد